محمد نے ہمیں حمام بن سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو زناد کے حدیث کے مانند روایت کی مگر انہوں یعنی معمر نے کہا وہ سب کے سب اس جیسی حرارت رکھتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو چھیاسٹھ